بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے نائنٹینتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ریئل ٹائم کلاک کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے ریئل ٹائم کے انٹرنل اسٹیٹس رجسٹرس کی ڈسکرپشن ڈسکس کی تھی اس کے علاوہ اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کچھ پروگرامز بنائے تھے کچھ پروگرامز بنائے تھے جو کہ ٹائم کو گیٹ اور سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے تھے ان میں سے کچھ بایوس کی سروسز یوز کرتے ہیں اور کچھ ڈائریکٹلی ریئل ٹائم کلاک کی میموری کو ایکسیس کر کے یہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں ہم نے ان پروگرامس کے اندر دیکھا کہ آپ انٹرپٹس کو بھی انیبل کر سکتے ہیں انٹرپٹس کو بھی ڈسیبل کر سکتے ہیں انٹرپٹس اگر اکر ہوتی ہیں تو ان کو ریکگنائز کس طرح سے کریں گے آپ اس کے لیے ایک اور اسٹیٹس رجسٹر یوز ہوتا ہے ریئل ٹائم کلاک کا مور اوور ہم نے یہ دیکھا کہ آورس کس لوکیشن پہ اسٹور ہوتے ہیں منٹس کس لوکیشن پہ اسٹور ہوتے ہیں اور سیکنڈس کس لوکیشن کے اوپر اسٹور ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم پورٹ سیونٹی اور سیونٹی ون ہیگس کو یوز کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ان پورٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پروگرامس بنائے وہ سمپلی ٹائم کے پروگرامس تھے جو ٹائم کو گیٹ کر رہے تھے اور ٹائم کو سیٹ کر رہے تھے اب ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں کچھ ڈیٹ کو دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیٹ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یا گیٹ کرنا ہے یہ کام آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سروس یوز کر رہے ہیں بایوس کی ون اے انٹرپٹ ہے اور فور سروس نمبر ہے اس انٹرپٹ کو کال کرنے سے پہلے آپ ایج کے اندر سروس نمبر اسپیسیفائی کریں گے جو کہ فور ہے اور یہ سروس آپ کو ڈیٹ ریٹرن کرے گی اب ڈیٹ کس فارمیٹ میں ریٹرن کرے گی سی ایچ رجسٹر کے اندر سینچری آئے گی یعنی کہ اگر ایئر جو ہے وہ 2025 ہے فار ایگزامپل تو اس کے اندر سینچری 20 بنتی ہے تو جو بھی ڈیٹ ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی سینچری بن رہی ہے وہ سینچری سی ایچ کے اندر آئے گی اور یہ ویلو آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا بی سی ڈی کے اندر ہوگی آپ کو اگر یہ ویلو ڈسپلے کرنی ہے تو اس کو خود سے آسکی میں کنورٹ کرنا پڑے گا اسی طرح سے ایئرس جو ہیں جیسے اگر 2025 ایئر کی ہم بات کر رہے ہیں تو 25 five is the number of years یہ ویلو سی ایل کے اندر آئے گی اور یہ ویلو بھی بی سی ڈی کے اندر آئے گی اسی طرح سے جو منتھ ہے جو کرنٹلی منتھ رن ہو رہا ہے اس منتھ کا جو نمبر ہے وہ ڈی ایچ کے اندر آئے گا آف کورس ون جو ہے وہ جنوری کے لیے ٹو فیبرری کے لیے and so on April twelfth جو کہ دسمبر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ویلوز بی سی ڈی کے اندر ہوں گی اور ڈی ایچ کے اندر ریٹرن ہوں گی اسی طرح سے جو جو منتھ کا ڈے ہے ہے کہ سے لے کے تک ہو سکتا یہ ویلو بھی بی سی ڈی کے اندر آئے گی اور ڈی ایل کے اندر ریٹرن ہوگی اب یہ سینچری کی ایئر کی منتھ کی اور ڈے کی ویلوز تو آپ کو مل گئی ہیں اب ان ویلوز کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے انٹو ایس کی اس کو ایس کی میں کنورٹ کرنے کے لیے وہی طریقہ کار ہم یوز کر رہے ہیں کہ ان تمام ویلیوز کو ہم نے بجائے اس کے بائٹ کے اندر سٹور کریں ہم نے ایک وڈ سائز سائنڈ انٹیجر کے اندر سٹور کیا اور پھر اس انٹیجر کو لیفٹ شفٹ کیا فور ٹائمس اور پھر اس کے لو بائٹ کو رائٹ شفٹ کیا فور ٹائمس اس طرح سے یہ جو B C D packed B C D کے اندر ویلیو پڑی ہوئی تھی وہ ویلیو چینج ہو جائے گی انٹو ان پیکڈ فارمیٹ یعنی کہ ایٹ پر ایٹ بٹ پر ڈیجٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اب اس کو ایزیلی ایس کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے ہائی بائٹ کے اندر بھی تھرٹی ہیکس ایڈ کر دیں لو بائٹ کے اندر بھی تھرٹی ہیکس ایڈ کر دیں اس طرح سے آپ کے پاس ایس کی ویلو آ جائے گی جو ہائر کریکٹر ہے وہ ہائر بائٹ کے اندر ہوگا جو لوور کریکٹر ہے یا لوور ڈیجٹ ہے وہ لو بائٹ کے اندر ہوگا سیم آپریشن آپ ایئرس کے اوپر پرفارم کرتے ہیں منتھس کے اوپر پرفارم کرتے ہیں اور ڈیز کے اوپر پرفارم کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے سینچری منتھ ایئرز اور ڈیز کو کنورٹ کر لیا ہے into ASCII format اب اس کو صرف ڈسپلے کرنا باقی رہ جاتا ہے تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پرنٹ ایف کی مدد سے ڈسپلے کر رہے ہیں سب سے پہلے آف کورس جب ڈیٹ ڈسپلے کرتے ہیں اس کے اندر نمبر آف فارمیٹس ہیں ہم نے جو فارمیٹ یوز کیا ہے وہ D D M M Y Y کا فارمیٹ یوز کیا اس فارمیٹ کے اندر پہلے ڈیز ڈسپلے کریں گے پھر منتھس اور پھر ایئر ڈسپلے کریں گے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ڈیز کا جو ہائی بائٹ ہے اس کو پہلے ڈسپلے کرنا پڑے گا اور لو بائٹ کو بعد میں ڈسپلے کرنا پڑے گا کیونکہ ہائی بائٹ کے اندر ہائر ڈیجٹ پڑا ہے اور لو بائٹ کے اندر لوور ڈیجٹ پڑا ہوا ہے اور سیم کیس منتھ کا ہے منتھ کا ہائی بائٹ آپ پہلے ڈسپلے کریں گے پھر لو بائٹ ڈسپلے کریں گے پھر سینچری کا ہائی بائٹ اور پھر سینچری کا لو بائٹ پھر ایئر کا ہائی بائٹ اور ایئر کا لو بائٹ اس طرح سے آپ کے پاس جو ڈیٹ uh, پرنٹ uh, ہوگی وہ D D M M Y Y Y Y format کے اندر ڈسپلے ہوگی یعنی کہ ٹو ڈیجٹس فرسٹلی ہوں گے فار ڈیز پھر ٹو ڈیجٹس ہوں گے فار منتھس اور پھر فور ڈیجٹس ہوں گے سینچری اینڈ ایئر کے لیے اس طرح سے آپ ڈیٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں اور ڈسپلے کر سکتے ہیں یہ تو ایک پروگرام تھا جس کے اندر ہم ڈیٹ کو ریڈ کر رہے ہیں ڈیٹ کو ریڈ کرنے کے لیے بایوس کی سمپلی سروس یوز کی ہے اور آپ کے پاس ایئرس منتھس اور ڈیز آ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ چاہیں تو ڈیٹ کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر بایوس کی سروس یوز کرتے ہوئے ڈیٹ کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہی ڈرائیورز والی پرابلم آئے گی جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈاس اور ونڈوز کے ڈرائیورز نے ان سروسز کو اوور رائڈ کیا ہوا ہے بایوس کی سروسز کو اوور رائڈ کیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا پروگرام ان ایڈورٹنٹلی ڈیٹ کو یا ٹائم کو چینج نہ کر سکے پاسبل ہے کہ اگر آپ اپنے سسٹم کے اندر یہ پروگرام یوز کریں تو آپ مے بی ڈیٹ کو صحیح طریقے سے ریڈ نہ کر پائیں یا سیٹ نہ کر پائیں ریڈ میں بھی کر پائیں گے ریڈ آپ ہر صورت کے اندر کر پائیں گے سیٹ کرنے کے اندر آپ کو مشکل آئے گی اگر آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈرائیور اس کو اوور رائڈ کریں گے اور پریونٹ کریں گے کسی قسم کا چینج خیر پھر بھی ہم اس سروس کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام بناتے ہیں جس کی مدد سے ہم ڈیٹ کو چینج کر سکیں اس کو سیٹ کر سکیں اس کے لیے آف کورس ہمیں یوزر سے انپٹ لینی پڑے گی کہ ڈیز منس اور ڈیز منتھ اور ایئر اور سینچری یہ ساری چیزیں یوزر سے ان پٹ لینی پڑیں گی اور جب یوزر سے ان پٹ لیں گے تو آف کورس یہ آپ کے پاس ایس کی فارمیٹ کے اندر ویلیوز ہوں گی ان ایس کی فارمیٹ کو فرسٹلی پھر بی سی ڈی میں کنورٹ کرنا پڑے گا اور بی سی ڈی میں کنورٹ کرنے کے بعد ہی آپ بائی آس کو وہ ویلیوز کنوے کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان ویلیوز کو سیٹ کرنے کے اٹمپٹ کریں آئیے اب یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر اسی طرح سے ہم نے ایک فنکشن بنایا ہوا ہے جس طرح پریویس لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس فنکشن تھا ASCII to B C D یہ فنکشن اس کو ہم دو کریکٹرز پاس کرتے ہیں ان دو کریکٹرز میں سے یہ 30 تھرٹی ہیکس سبٹریکٹ کرتا ہے اور پھر ان دونوں کریکٹرز کو کمبائن کر کے یہ ایک بائٹ جنریٹ کرتا ہے جس کے اندر دو ڈیجٹس پڑے ہوں گے unpacked B C D format پھر مین پروگرام ہے مین پروگرام کے اندر ہم فرسٹلی یوزر سے سینچری ان پٹ لے رہے ہیں اس کے لیے دو کریکٹرز ان پٹ لیے ہیں اور ان دو کریکٹرس کو پاس کر دیا ہے ٹو بی سی ڈی کے فنکشن کے اندر تاکہ ان دونوں کریکٹرس کو کنورٹ کیا جا سکے into packed B C D اور اس packed B C D value کو ہم اپنے ویریبل سینچری کے اندر اسٹور کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے ایئرز ہم نے ان پٹ لیے ہیں یوزر سے اور ایئرز کو کنورٹ کیا into packed B C D اور اس کو ایئرس کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا اور اسی طرح منتھس منتھ کی ویلیو جو ہے وہ یوزر سے ان پٹ لی ہے اس کو کنورٹ کیا into unpacked sorry packed B C D کے اندر اس کو کنورٹ کیا اور اس کو منتھس کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا اور ڈیز کی بھی اسی طرح سے ہم نے ان پٹ لیا اور اس کو ہم نے packed B C D format کے اندر کنورٹ کر لیا یہ ساری ویلیوز ہمارے پاس اب آ گئی ہیں اب آپ یہ ویلیوز بایوس کو کنوے کر سکتے ہیں تاکہ بایوس اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ڈیٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کی اٹیمپٹ کر سکے ماڈیفائی کرنے کی اٹمپٹ کر سکے تو اس کے لیے آپ سینچری جو ہے وہ سی ایچ کے اندر اسپیسیفائی کریں گے ایئرس سی ایل کے اندر اسپیسیفائی کریں گے منتھس ڈی ایچ کے اندر اسپیسیفائی کریں گے ڈیز ڈی ایل کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اور ایج کے اندر آپ of course service number specify کریں گے ڈیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے جو سروس نمبر یوز ہو رہی ہے وہ فائیو یوز ہو رہی ہے اور جو انٹرپٹ یوز ہو رہی ہے وہ ون اے بایوس کی انٹرپٹ یوز ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے ون اے کی انٹرپٹ کو جنریٹ کیا ون اے کی بایوس کی انٹرپٹ اٹیمپٹ کرے گی اس ویلیوز کو چینج کرنے کے لیے اگر بیک گراؤنڈ کے اندر ڈاس اور یا ونڈوز کے ڈرائیورز چل رہے ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا پروگرام جو ہے ڈاس uh, یا ونڈوز کو بائی پاس کر کے ڈیٹ یا ٹائم چینج کر سکے تو پاسبل ہے کہ ڈیٹ یا ٹائم جو آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیٹ نہ ہو سکے لیکن اگر وہ ڈرائیورز موجود نہیں ہیں پھر آپ پاسبلی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہر سچویشن کے اندر آپ ڈیٹ یا ٹائم کو ریڈ ضرور کر سکیں گے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایک اور چیز بھی ایک اور ریئل ٹائم کلاک کا فنکشن بھی ڈسکس کیا تھا وہ یہ فنکشن تھا کہ ڈیٹ ٹائم کو اسٹور کرنے کے علاوہ وہ الارم بھی الارم کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ الارم کو سیٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ نے ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے اس اسپیسیفائڈ ٹائم کے اوپر ایک کوئی سافٹ ویئر روٹین جو ہے وہ ٹریگر کی جا سکتی ہے اب یہ کرنا کیسے پاسبل ہے بایوس کے تھرو بھی یہ کرنا پاسبل ہے اور ڈائریکٹلی کلاک کو پروگرام کر کے بھی ایسا کرنا پاسبل ہے بایوس آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ الارم کو سیٹ کر سکیں الارم کو سیٹ کرنے کے لیے ون اے انٹرپٹ کی کوئی سروس ہے جس کی مدد سے آپ الارم کو سیٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے الارم کو سیٹ کر دیا تو اسپیسیفائڈ ٹائم کے اوپر بایوس ایک انٹرپٹ جنریٹ کرے گی آف فور اے ہیڈس یعنی کہ اگر آپ نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے الارم سیٹ کرنے پہ جو آپ نے ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے اس ٹائم کے اوپر فور اے ہیگس کی انٹرپٹ جنریٹ ہوگی اب آپ اپنی سافٹ ویئر روٹین کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں آپ اس طرح سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ فور اے انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر لیں بجائے اس کے فور اے انٹرپٹ کا جو ویکٹر ہے وہ اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو پوائنٹ کرے آپ اپنے کسی پروگرام کی انٹرپٹ سروس روٹین پہ اسے پوائنٹ کروا دیں اب جب بھی الارم کا ٹائم آئے گا الارم کا ٹائم آنے پہ آپ کی انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی اس کے اندر آپ چاہیں اسپیکر کو آن کر دیں یا جو بھی آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں آپ پرفارم کر سکتے ہیں آج کل جو پی سیز اویلیبل ہیں یا آج کل جو بایوس مینوفیکچر ہو رہی ہے اس کے اندر پاسبل ہے کچھ سرٹن ورژنس کے اندر پاسبل ہے کہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہ ہو یعنی کہ انٹرپٹ فور اے کی جنریشن کی فیسلٹی اویلیبل نہ ہو خیر ابھی ہم فی الحال بات کرتے ہیں ایسے کمپیوٹرس کی یا ایسے بایوس ورژنس کی جس کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے ہم سپوز کریں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اگر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں گے آئیے اس پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین پروگرام ہے اس مین پروگرام کے اندر آپ نے انٹرپٹ فور اے کو انٹرسپٹ کیا وہ کس طرح سے انٹرسپٹ کیا ہے کہ اولڈ انٹ آپ کا ایک انٹرپٹ پروسیجر پوائنٹر ہے اس کے اندر آپ نے فور اے کا پریویس ایڈریس اسٹور کر لیا اور فور اے کے ویکٹر کے اوپر آپ نے اپنے انٹرپٹ پروسیجر نیو انٹ کا ایڈریس رائٹ کر دیا ایسا کرنے کے بعد آپ الارم کو سیٹ کرتے ہیں الارم کو سیٹ کرنے کے لیے انٹرپٹ ون اے کی سروس سکس یوز ہوگی اس سروس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو کال کرنے سے پہلے آپ اے ایچ کے اندر سروس نمبر اسپیسیفائی کریں جو کہ آف کورس اس کیس کے اندر سکس ہے سی ایچ کے اندر آپ نمبر آف آورس اسپیسیفائی کریں سی ایل کے اندر آپ نمبر آف منٹس اسپیسیفائی کریں اور ڈی ایچ کے اندر آپ نمبر آف سیکنڈس اسپیسیفائی کریں آپ چاہے تو یہ ان پٹس جو ہیں پروگرامر سے لے سکتے ہیں اگر پروگرامر سے لے رہے ہیں کی بورڈ کے تھرو تو وہ ایس کی ویلیوز ہیں ان کو بی سی ڈی میں آف کورس کنورٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کو یہ ویلیوز اسپیسیفائی کرنی پڑیں گی یہ ساری ویلیوز اسپیسیفائی کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ ون اے کو انووک کریں انٹرپٹ ون اے الارم کو سیٹ کر دے گی اب جب بھی یہ ٹائم پورا ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ نے ادھر ٹائم اسپیسیفائی کیا جب بھی یہ ٹائم آ جائے گا اس ٹائم کے آنے پہ interrupt four A automatically invoke ہو جائے گی انٹرپٹ فور اے کے انووک ہونے پہ آپ کا پروسیجر نیو انٹ کال ہوگا کیونکہ آپ نے انٹرپٹ فور اے کے ویکٹر کے اوپر نیو انٹ کا ایڈریس پلیس کر دیا اب نیو انٹ کے جو پروسیجر ہے اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر صرف دو اسٹیٹمنٹس رکھے ہوئے ہیں آپ جو بھی اس کے اندر فنکشن پرفارم کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے آپ وہ فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں یہ جسٹ فار ایگزامپل سے سیک ہم نے آپ کو بتانے کے لیے یہاں پہ دو اسٹیٹمنٹس رکھے ہیں فرسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم اسکرین کے اپر لیفٹ کارنر پہ کریکٹر اے کو پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے کہ ہم ڈائریکٹلی ٹیکسٹ میموری کو ایکسس کر رہے ہیں جس کا address B A double zero segment اور زیرو آف سیٹ ہے ہم نے ایک ویکٹر بنایا ایس سی آر کے نام سے اس کو یہ ایڈریس اسپیسیفائی کیا اور اس ایڈریس پہ ہم نے ویلو رائٹ کر دی ہے سیونٹی فورٹی ون سیونٹی اس کا ایٹریبیوٹ ہے یعنی کہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہوگی اور بلیک فور گراؤنڈ ہوگی اور فورٹی ون اے کی آس کی کوڈ ہے اس طرح سے اے اپر لیفٹ کارنر میں ود وائٹ بیک گراؤنڈ اور بلیک فور گراؤنڈ کے ساتھ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا اور اس کے بعد ساؤنڈ کا فنکشن بھی کال کیا اور اس کو ہم نے فریکوینسی اسپیسیفائی کی ہے ٹو ون ایف ایف اس کے اس کے اندر اسپیکر آن ہو جائے گا اور اسپیکر میں سے ٹو ون ایف ایف کی فریکوینسی کا سگنل آنا شروع ہو جائے گا اور آپ اسپیکر کو اگر آف کورس آڈیبل ہوگا آڈیبل ہونے پہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ الارم کا جو آپ کا فنکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے یعنی کہ الارم کا الارم کا ٹائم پورا ہو گیا الارم کا ٹائم پورا ہونے کے اوپر یہ نیو انٹ کا فنکشن انووک ہو گیا ابھی ہم نے دیکھا کہ بایوس کی مدد سے آپ کس طرح سے الارم کو سیٹ کر سکتے ہیں اور الارم کو کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ہر بایوس کے ورژن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز ورک کر سکے ہو سکتا ہے جو لیٹسٹ بایوس کے ورژن ہے اس کے اندر یہ فیسلٹی پرووائڈیڈ نہ ہو جو ارلیئر بایوس کے ورژنس تھے اس کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل تھی لیکن پھر بھی اگر آپ لام کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے آپ کو جس طرح سے بتایا تھا کہ real time clock I R Q eight کو یوز کرتی ہے یعنی کہ ریئل ٹائم کلاک انٹرپٹ کر سکتی ہے مائکرو پروسیسر کو آئی آر کیو ایٹ کے اوپر اور آئی آر کیو ایٹ جو ہے یہ سلیو پک کا انٹرپٹ ریکویسٹ لیول بنتا ہے اس لحاظ سے سلیو پک کو ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے جنریٹ کرنے کے لیے interrupt number seventy two seventy seven hex I R Q eight کے لیے جو انٹرپٹ نمبر جنریٹ ہوگا وہ سیونٹی ہے یعنی کہ اگر ریئل ٹائم کلاک انٹرپٹ کرتی ہے مائکرو پروسیسر کو تو انٹرپٹ نمبر سیونٹی اکر ہوگی انووک ہوگی ہم اسی چیز کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سرٹن اسٹیٹس رجسٹرس ڈسکس کیے تھے ریئل ٹائم کلاک کے ان اسٹیٹس رجسٹرس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم انٹرپٹس کو انیبل کر سکتے ہیں انٹرپٹس نمبر آف ریزنس کی وجہ سے آ کر ہو سکتی ہے in case of real time clock ایک پریوڈک انٹرپٹ ایک الارم کی وجہ سے آ کر ہو سکتی ہے اور ایک ٹائم اپڈیشن کی وجہ سے آ کر ہو سکتی ہے ہم تینوں پاسبلٹیز کو انیبل کر سکتے ہیں یا ان میں سے چاہیں کسی ایک پاسبلٹی کو انیبل کر سکتے ہیں اور مور اوور جو بھی انٹرپٹ سروس روٹین ہوگی وہ یہ کیسے چیک کرے گی کہ کس وجہ سے uh, انووک ہوئی ہے اس کے لیے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسٹیٹس رجسٹر ہے اس کے اندر سرٹن بٹس ہیں جو یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ انٹرپٹ جو ہے وہ الارم کا ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے آ کر ہوئی ہے یا ٹائم اپڈیشن کی وجہ سے آ کر ہوئی ہے یا یہ پیریاڈک انٹرپٹ ہے تو ہم انہی دو رجسٹرس کو یوز کریں گے انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے اور انٹرپٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور انٹرپٹ سیونٹی ہیگس کو ہم انٹرسپٹ کریں گے تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم انٹرپٹ سیونٹی ہیگس کو انٹرسپٹ کریں گے اور انٹرپٹس کو انیبل کر دیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہماری انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کے اندر ہم انٹرپٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا آپریشن پرفارم کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک interrupt procedure pointer old int seventy کے نام سے ڈکلیئر کیا اسی طرح سے ہم نے اسکرین کے جو مانیٹر کی ٹیکسٹ میمری ہے یا ویڈیو ڈسپلے کی جو ٹیکسٹ میمری ہے اس کے لیے ایک پوائنٹر یوز کیا ہے ایس سی آر کے نام سے اور اس کو انیشلائز کیا with address B eight double zero segment اور زیرو آف سیٹ کے ساتھ پھر اسی طرح سے ہمارا فنکشن ہے ایس کے ٹو بی سی ڈی یہ جو بھی یوزر سے ایس کی ویلو ریسیو ہوئی ہے اس کو بی سی ڈی کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کو آپ کریکٹرز دو پاس کریں گے اور ان دو کریکٹرز کو کمبائن کر کے packed B C D value بنائے گا اور وہ ویلو ریٹرن کر دے گا اب مین پروگرام پہ آتے ہیں مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح سے یوزر سے الارم جس ٹائم پہ انووک ہونا چاہیے اس کے آورز لیے ہیں منٹس لیے ہیں اور سیکنڈز لیے ہیں اور ان آورز منٹس اور سیکنڈس کو کنورٹ کر لیا ہے انٹو بی سی ڈی اور اپروپریٹلی ویریبلس کے اندر اسٹور کر دیا ہے جن کا نام آورز منٹس اور سیکنڈز ہے پھر ہمیں ایسا کرنے کے بعد جو ریئل ٹائم کلاک ہے اس کی میموری کو ایکسیس کرنا پڑے گا اور آپ کو شروع کے اندر ایک ٹیبل uh, دکھایا تھا جس کے اندر آپ کو شو کیا تھا کہ جو 64 four byte battery powered RAM ہے کلاک کے ساتھ جو انٹرفیس ہوئی ہوئی ہے اس ریم کے اندر ہر بائٹ کی کیا سگنیفیکنس ہے اور جو الارم ہے اس کے نمبر آف منٹس اس کے نمبر آف سیکنڈس اور اس کے نمبر آف آرز کہاں پہ اسٹور ہونے ہیں اس کو اگر یاد کریں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوکیشن ون کے اوپر الارم کے نمبر آف سیکنڈ اسٹور ہوں گے لوکیشن 3 کے اوپر الارم کے نمبر آف منٹس اسٹور ہوں گے اور لوکیشن 5 کے اوپر الارم کے نمبر آف آرز اسٹور کیے جائیں گے تو یہی ہم کام کر رہے ہیں آرز منٹ سیکنڈس ہم نے ان پٹ لے لیے پہلے آپ 70 ہیگس کو ون اسپیسیفائی کرتے ہیں یہ وہ سکسٹی فور ریم کی انڈیکس ہے جہاں پہ نمبر آف سیکنڈ اسٹور کیے جائیں گے تو سیونٹی ون ہیگس کے تھرو ہم ادھر نمبر آف سیکنڈز رائٹ کر دیں گے جو کہ آلریڈی بی سی فارمیٹ کے اندر کنورٹ کر چکے ہیں پھر اسی طرح سے لوکیشن 3 کو ایکسس کر رہے ہیں تھرو پورٹ سیونٹی ہیگس اور اس لوکیشن کے اوپر نمبر آف منٹس رائٹ کر رہے ہیں جو کہ in B C D format ہے پھر اسی طرح سے لوکیشن 5 کو ایکسس کیا ہے اور لوکیشن 5 کے اوپر نمبر آف آرز رائٹ کر دیے ایسا کرنے کے بعد ہم اسٹیٹس رجسٹر بی کو ایکسس کریں گے اور اسٹیٹس رجسٹر بی کو ایکسس کر کے اس کے اندر جو انٹرپٹ انیبل کے بٹس ہیں ان کو چینج کر دیں گے تاکہ انٹرپٹس کو انیبل کیا جا سکے ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ bit number six to bit number four جو ہیں وہ انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بٹ انٹرپٹس انیبل کر رہا ہے ان کیس آف الارم ایک بٹ انیبل کر رہا ہے in case of product interrupt اور ایک بٹ انیبل کر رہا ہے in case of time updation ہم تینوں کو سیٹ کر دیتے ہیں تینوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہم سیونٹی ہیگس کو اسپیسیفائی کریں گے ویلیو بی اور سیونٹی ون کے تھرو انڈیکس بی کے اوپر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو ریڈ کر لیں گے اب وہاں پہ جو بھی ویلیو ہے اس کو سیونٹی ہیگس کے ساتھ اور کر لیں گے سیونٹی ہیگس کے ساتھ اور کرنے سے bit number six through bit number four تینوں بٹس جو ہیں یہ سیٹ ہو جائیں گے اس طرح سے انٹرپٹس انیبل ہو گئی ہیں for all the three reasons یعنی کہ ٹائم اپڈیشن پہ بھی انٹراپٹ آ کر ہوگی الارم کا ٹائم پورا ہونے کے اوپر بھی انٹراپٹ آ کر ہوگی اور پیریاڈک انٹراپٹ بھی ہوگی پھر اس ویلیو کو ہم نے واپس رجسٹر بی کے اوپر رائٹ کر دیا اس طرح سے انیبل ہو اب ہم انٹرپٹ نمبر سیونٹی کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو انٹرپٹ سیونٹی کا ویکٹر ہے اس کو اولڈ انٹ سیونٹی کا جو ہمارا ویریبل ہے اس کے اندر ہم نے اسٹور کر لیا اور انٹرپٹ سیونٹی کے ویکٹر کے اوپر اپنے پروسیجر نیو انٹ سیونٹی کا ایڈریس رائٹ کر دیا اور یہ انٹرپٹ انٹرسپٹ کرنے کے بعد ہم پروگرام کو میمری ریزیڈنٹ کر دیتے ہیں اور پروگرام میں سے ایگزٹ کر جاتے ہیں اب یہ پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہے کلاک جب بھی انٹرپٹ کرے گی تو نیو انٹ سیونٹی کا فنکشن انووک ہوگا نیو انٹ سیونٹی کے فنکشن کے اندر ہم صرف ایک چیز چیک کر رہے ہیں ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ جو انٹرپشن ہو رہی ہے کیا وہ انٹرپشن الارم کا ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے تو ہم نے جو پورٹ سی ہے اس کی ویلو کو یہ چیک کرنے کے لیے ریڈ کرنا پڑے گا سیونٹی ہیگس کو ہم نے ویلو اسپیسیفائی کی ہے سی اور سیونٹی ون ہیگس کے through seventy one hex port کے تھرو ہم انڈیکس سی کی ویلو ریڈ کر سکتے ہیں یہ ویلو ریڈ کر لی اور اس کو ٹوینٹی کے ساتھ ٹوینٹی ہیگس کے ساتھ ہم اینڈ کر رہے ہیں ٹوینٹی ہیگس کے ساتھ اس کو اینڈ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بٹ نمبر فائیو کو ٹیسٹ کر سکیں اگر بٹ نمبر فائیو سیٹ ہے تو اس کیس کے اندر اینڈ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس ویلو ٹوینٹی ہیگس ہی آئے گی اس کا سیٹ ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو انٹرپٹ اکر ہوئی ہے وہ الارم کا ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے اکر ہوئی ہے اور اس صورت کے اندر ہم ساؤنڈ کو آن کر دیتے ہیں ساؤنڈ کو جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ساؤنڈ کا فنکشن یوز کیا گیا تو جو ہی الارم کا ٹائم ریچ کرے گی ریئل ٹائم کلاک الارم کا ٹائم ریچ کرتے ساتھ ہی اسپیکر میں سے آواز آنی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ انٹرپٹ سروس روٹین شو کرنے کے لیے کہ واقعی مائکرو پروسیسر انٹرپٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے لیے ایک اور کام بھی کر رہی ہے irrespective of the reason of invocation of interrupt یعنی کہ کوئی بھی ریزن ہو انٹرپٹ کے انووک ہونے کا یہ interrupt service routine upper left corner کے اوپر اسی طرح سے کریکٹر اے ڈسپلے کرے گی جس کی کہ بیک گراؤنڈ وائٹ ہوگی اور فور گراؤنڈ بلیک ہوگی اور یہ سارا کام کرنے کے بعد ہمیں اصل انٹرپٹ سیونٹی ہیگس کو بھی انووک کرنا پڑے گا کیونکہ آف کورس اس کا بھی کوئی فنکشن ہے اگر وہ صحیح طریقے سے انووک نہ ہوئی تو وہ فنکشن پرفارم نہیں ہو سکے گا ہم نے دیکھا کہ یہ جو 64 فور بائٹ کی ریم ہے یہ یوز ہوتی ہے آرز منٹس اور سیکنڈس کو اسٹور کرنے کے لیے اس کے علاوہ ڈیٹ کو بھی یہ اسٹور کر سکتی ہے ایئرز سینچری ڈے منتھ یہ ساری ویلیوز بھی اسٹور کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ کنفیگریشن رجسٹرز ہیں جن کے اسٹیٹس کو یہ ہولڈ کرتی ہے مور اوور اس کے صرف یہ جو سکسٹی فور بائٹس ہیں یہ کلاک کی ہی انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے نہیں یوز ہوتے یہ سرٹن کنفیگریشن پیرامیٹرس کو بھی اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو ہم ان میں سے چند کچھ اور بائٹس کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو شو کیا گیا ہے کہ جو ویریس بائٹس ہیں within the sixty four byte battery powered RAM یہ کس پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہم اس میں سے انڈیکس ای e کی بات کرتے ہیں انڈیکس ای e جو ہے یہ سرٹن uh, یہ ڈائگنوسٹک بائٹ ہے یہ سرٹن ڈائگنوسٹک پیرامیٹرس کو اسٹور کرتا ہے یعنی کہ جب سسٹم بوٹ اپ ہو رہا ہے جب بوٹ اپ ہو رہا ہے تو بایوس کی ایک روٹین ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پوسٹ پوسٹ اسٹینڈ کہتا ہے پاور آن سیلف ٹیسٹ کے لیے یعنی کہ بوٹ اپ کے پروسیس کے دوران بایوس کمپیوٹر کو سیلف ٹیسٹ کر رہا ہے اور یہ چیک کر رہا ہے کہ اس کے ڈیوائسز صحیح ہیں یا نہیں ہیں آپ نے اس کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب سسٹم بوٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو میموری ٹیک کر رہی ہوتی ہے اور میموری ٹیکنگ کے دوران اگر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہو کہ اگر میموری فالٹی ہے تو اسی وقت ہی وہ آپ کو ایرر شو کر دیتا ہے اور میمری آپ کو کہے گا کہ میمری ایرر ہے مور اوور اسی طرح سے اگر کی بورڈ ہے کی بورڈ کو بھی وہ ٹیسٹ کرتا ہے کی بورڈ کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹ لائٹس بلنک کرتی ہیں بوٹنگ کے ٹائم پہ تو اس وقت وہ کی بورڈ کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اگر کی بورڈ کے اندر ایرر ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی کی بورڈ کے اندر ایرر ہے اسی طرح کسی فلاپی ڈرائیو کے اندر ہارڈ ڈرائیو کے اندر کہیں بھی کوئی اس طرح جو بیسک پیرافرل ڈیوائسیز ہیں تمام کو سیلف ٹیسٹ کرتا ہے کسی میں کوئی بھی ایرر ہو تو آپ کو پوسٹ روٹین یہ بتا دیتی ہے کہ ایرر آیا تو یہ والا بائٹ جو ہے یہ پوسٹ سے ہی ایسوسیٹیڈ ہے پوسٹ روٹین ہی یہاں پہ کچھ انفارمیشن رکھتی ہے اور اس وجہ سے اس کو ڈائگنوسٹک بائٹ کہا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور بائٹ ہے انڈیکس ٹین کے اوپر ٹین ہیگز کے اوپر یہ بائٹ جو ہے یہ ڈسک ڈسکرپشن بائٹ کہلاتا ہے اس کے اندر ڈس سے کچھ ایسوسیٹیڈ انفارمیشن ڈس ڈرائیو سے کچھ سرٹن ایسوسیٹیڈ انفارمیشن ہے جس کی ڈیٹیل ابھی ہم تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں مور اوور ایک اور بائٹ ہے فورٹین ہیگس کے اوپر یہ کنفرگریشن بائٹ ہے یہ کمپیوٹر کی کنفرگریشن کے بارے میں سرٹن انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اس کے اندر آپ اس کے اندر ویریس بائٹس دیکھ سکتے ہیں کچھ بائٹس جو ہیں اس میں ریزروڈ ہیں اور کچھ بائٹس جو ہیں یوز ہو رہے ہیں جو بائٹس باقی کے یوز ہو رہے ہیں وہ اکثر ڈیٹا ہے وہ بائٹس آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہارڈ ڈسک ہے اس کا کیا ایڈریس بنتا ہے فزیکل ایڈریس کیا بنتا ہے جب بایوس کی روٹینس کے تھرو آپ اس کو ایکسیس کریں گے تو اس کا فزیکل ایڈریس کیا بنتا ہے پھر آپ کو مدر بورڈ کی بیس میمری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی بیس میمری کتنی ہے اور اس کی ایکسپینڈیڈ میمری کتنی ہے پھر مور اوور اس کے اندر کچھ چیکسم بائٹس ہیں یہ چیکسم بائٹس جو ہیں ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں ایرر ڈیٹیکشن کے لیے موسٹلی یہ یوز ہوں گے ان کیس آف بایوس جو بایوس uh, ہے اس کا یہ چیکسم ہے یہ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ جو بایوس ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے یہ بایوس uh, کو ویریفائی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ جب بایوس کو ایگزیکیوٹ کرنے لگیں اس سے پہلے چیکسم کو چیک کیا جاتا ہے کہ بایوس جو ہے وہ ویلڈ کوڈ کنٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ اس کا چیکسم ہے اور اسی طرح سے کچھ اور بائٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائٹ نمبر ای ٹین اور فورٹین کی اب ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بائٹ نمبر ای کی بات کرتے ہیں بائٹ نمبر ای جو ہے یہ ڈائگنوسٹک بائٹ ہے یہ سرٹن ڈائگنوسٹکس جو کہ بوٹ ٹائم کے اوپر پوسٹ روٹین کے اوپر ڈیٹرمن کی جاتی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن اسٹور کرتا ہے اگر بوٹ ٹائم کے اوپر بایوس کو فیل ہوتا ہے کہ ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ انکریکٹ ہیں انویلڈ ہیں تو اس کیس کے اندر اس بائٹ کا بٹ نمبر ٹو سیٹ ہو جائے گا پھر اسی طرح سے اگر ڈرائیو ہارڈ ڈرائیو کے اندر کسی قسم کا مسئلہ ہے اس کے کنٹرولر میں کوئی فالٹ ہے تو اس کیس کے اندر بٹ نمبر تھری سیٹ ہو جائے گا اگر میموری سائز صحیح رپورٹ نہیں ہو رہا یا میموری سائز کے اندر کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو اس کیس کے اندر بٹ نمبر فور سیٹ ہو جائے گا پھر یہ جو 64 فور بائٹ ریم ہے اس کے اندر جو انفارمیشن اسٹور ہوئی ہوئی ہے اس میں بھی کسی قسم کا ایرر آ سکتا ہے بیٹری لو ہونے کی وجہ سے اگر اس کے اندر ایرر ہے اس کے اندر جو کنفیگریشن اسٹور ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر کسی قسم کا ایرر ہے تو اس کے اس کے اندر بٹ نمبر 5 سیٹ ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کنفیگریشن بائٹ جو ہے وہ انکریکٹ ویلیو رپورٹ کر رہا ہے پھر جو اس کے اندر چیکسم اسٹور کیا گیا اگر اس چیکسم کی مدد سے آپ ویریفائی نہیں کر پاتے ڈیٹا کوڈ کو تو اس کیس کے اندر بٹ نمبر سکس سیٹ ہو جائے گا اور بٹ نمبر سیون جو ہے یہ جو ریئل ٹائم کلاک کی جو بیٹری ہے جو کہ سکسٹی فور بائٹ ریم کو پاور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اگر وہ ڈیڈ ہے اس کے ڈیڈ ہونے کی صورت کے اندر بٹ نمبر سیون سیٹ ہو جائے گا یہ ساری چیزیں بوٹ ٹائم کے اوپر ڈٹرمن کی جاتی ہیں یعنی کہ جب کمپیوٹر سوئچ آف ہے جب جب یہ چیزیں میننگ لیس ہیں یہ چیزیں ڈٹرمن نہیں کی جاتی ہیں جب سسٹم بوٹ ہو جاتا ہے پوسٹ روٹین ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے پوسٹ روٹین اپنے ڈائگنوسٹکس کے دوران جو بھی ریزلٹ نکالتی ہے وہ اس ریزلٹ کے مطابق ان بٹس کی ویلیوز جو ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں یا کلیئر ہوتی ہیں اب اسی طرح سے انڈیکس ٹین ہیکس دیکھتے ہیں یہ ڈسک ڈسکرپشن بائٹ ہے جو ڈسک ڈرائیوز اٹیچڈ ہیں کمپیوٹر کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ہائر جو فور بٹس ہیں وہ فرسٹ جو ڈرائیو لگی ہوئی ہے فرسٹ جو ریموویبل ڈرائیو لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اگر یہ ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ریموویبل ڈرائیو نہیں لگی ہوئی کوئی فلاپی ڈرائیو اٹیچڈ نہیں ہے اگر اس کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب five point two five inch کی فلاپی ڈرائیو اٹیچڈ ہے اگر آف ڈبل ڈینسٹی اسی طرح سے اگر اس کی ویلو ون زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے five point two five inch کی فلاپی ڈرائیو اٹیچڈ ہے آف ہائی ڈینسٹی اسی طرح سے اگر اس کی ویلو تھری اس کی ویلو ون ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تھری پوائنٹ فائیو انچ کی فلاپی ڈرائیو اٹیچڈ ہے آف ڈبل ڈینسٹی اور اگر اس کی ویلو ون ڈبل زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے 3.5 پوائنٹ فائیو انچ کی فلوپی ویلو اٹیچڈ ہے آف ہائی ڈینسٹی اور سملرلی جو سیکنڈ فلوپی ڈرائیو اٹیچڈ ہے اس کے بارے میں بھی جو بھی انفارمیشن اس کو ملتی ہے وہ انفارمیشن لوور فور بٹس کے اندر پلیس کی جاتی ہے اب کنفیگریشن بائٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ انڈیکس 14 کے اوپر پلیسڈ ہے بٹ نمبر 0 ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی ڈسک ڈرائیو انسٹال ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی اگر یہ بٹ 1 ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ڈسک ڈرائیو پی سی کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے اگر بٹ ون جو ہے وہ سیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ میتھ کو پروسیسر جو ہے میتھ کو پروسیسر آپ کو پتا ہوگا کہ یوز ہوتا ہے فار فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن اگر میتھ کو کو پروسیسر انسٹالڈ ہے سرٹن کمپیوٹرس کے اندر یہ آپشنل ہوتا تھا یعنی کہ جو اونر ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ میتھ کو پروسیسر کو انٹرفیس کرے یا نہ کرے یعنی کہ اس کے اندر ساکٹ ایک بنی ہوتی تھی اس کے اندر میتھ کو پروسیسر لگا سکتا تھا اگر لگا سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کی اپلیکیشنس فاسٹر رن کریں گی جو فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس پرفارم کر رہی ہیں اور اگر نہیں لگاتا تو اس طرح سے اس کی کاسٹ سیو ہوتی ہے تو اگر میتھ کو پروسیسر اویلیبل ہے تو بٹ نمبر ون جو ہے یہ سیٹ ہوگا اگر نہیں اویلیبل تو اس کی ویلو زیرو ہوگی بٹ نمبر تھری جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی ہارڈ ڈرائیو ایرر آ کر ہوا ہوا ہے کنٹرولر کے اندر ہارڈ ڈرائیو کے کنٹرولر کے اندر ہارڈ ڈرائیو کا آپ کو پتا ہے کہ ایک کنٹرولر ہوتا ہے ایک ماسٹر کنٹرولر ہوتا ہے اور ایک سیکنڈری کنٹرولر ہوتا ہے اگر کسی کنٹرولر کے اندر کسی قسم کا ایرر آ کر ہوا ہے تو اس کیس کے اندر بٹ نمبر 3 جو ہے سیٹ ہوگا بٹ نمبر 5 اور 4 آپ کو نمبر آف ڈرائیوز اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کتنی ڈرائیو جو ہیں انٹرفیس کی گئی ہیں اور بٹ 7 اور 6 جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں وہ یوز نہیں ہو رہے یہ تو ڈسکشن تھی سرٹن کنفیگریشن بائٹس کی جو کہ ریئل ٹائم کلاک کی 64 four byte battery powered RAM کے اندر اسٹور ہوتے ہیں بسائڈس ڈیٹ اینڈ ٹائم وغیرہ اور اس کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن جو پڑی ہوئی ہے وہ یہ بھی ڈسکرائب کر رہی ہے کہ ہارڈ ڈسک کا کیا ایڈریس ہے کیا فزیکل ایڈریس ہے جو کہ بایوس کی سروسز کے اندر یوز ہوتا ہے اور بیس میمری کتنی ہے اور ایکسپینڈیڈ میمری کتنی ہے اور اس کے علاوہ چیکسم کی ویلیو جو کہ کوڈ کو ویریفائی کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ پڑی ہوتی ہے اب ہم اپنی ڈسکشن کی ڈائریکشن تھوڑی سی چینج کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں about information of the systems parameters یعنی کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں انفارمیشن اس کے بارے میں ڈیٹیلس کہ اس کے ساتھ کون کون سے ڈیوائسیز اٹیچڈ ہیں کتنی میموری اٹیچڈ ہے کون سا پروسیسر اٹیچڈ ہے یہ انفارمیشن اگر آپ نے کسی طریقے سے گیدر کرنی ہے یہ آپ کس طرح سے کریں گے یہ انفارمیشن ویریس اپلیکیشنس کے لیے بڑی وائٹل ہو جاتی ہے فار ایگزامپل جس طرح کمپائلرز ہیں کمپائلرز جو کوڈ اسمبل کرتے ہیں یا جنریٹ کرتے ہیں اس کوڈ کو جنریٹ کرنے سے پہلے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈر لائن ہارڈ ویئر کیا ہے کیا وہ پینٹیم کی کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں جو ہائر پی سیز ہیں ہائر مائکرو پروسیسرز ہیں کیا ان کی وہ کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ فار ایگزامپل ایک آپ لوور پی سی کے اوپر ورک کر رہے ہیں آپ ایٹی ایٹی سکس کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور جو کمپائلر ہے اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ ٹو ایٹ سکس اور ایون تھری ایٹ سکس کی بھی کوڈ جنریٹ کر سکتا ہے تو اس کو کوڈ جنریٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کیا یہ پروسیسر 286 یا 386 ہے اور اگر ہے تو پھر ہی وہ کوڈ جنریٹ کرے گا اگر نہیں ہے تو وہ کہے گا یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو اس سافٹ ویئر کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کون سا پروسیسر ہے مور اوور ایک اور اسی طرح کا پروسیسر جس کو آپ میتھ کو پروسیسر کہتے ہیں جو کہ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس پرفارم کر سکتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز یوز ہوتی ہیں وہ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ہیں وہ مائکرو پروسیسر کی انسٹرکشنز ہیں ہی نہیں اس کو مائکرو پروسیسر ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا تو اگر آپ کوئی فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن پرفارم کر رہے ہیں تو جو کمپائلر ہے اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشنز اپنی کوڈ کے اندر جنریٹ کرتا ہے تو کیا میتھ کو پروسیسر اویلیبل ہے بھی یا نہیں ہے اگر نہیں اویلیبل تو وہ انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکیں گی تو سافٹ ویئرس کئی ایسے ہیں جن کو یہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کون سا پروسیسر اس وقت اویلیبل ہے یا میتھ کو پروسیسر اویلیبل ہے یا نہیں ہے اور سرٹن سافٹ ویئرس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ ٹوٹل کتنی میموری اٹیچڈ ہے اور کیا کیا پیرافرل ڈیوائسیز اٹیچڈ ہیں اب ہم اسی کے اوپر اپنی ڈسکشن کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سسٹمس کی اگر ہم نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے وہ کیسے گیدر کریں گے سسٹم کی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ایک جو طریقہ کار ہے کہ آپ سرٹن بایوس کی سروسز یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک جو سروس آپ یوز کر سکتے ہیں وہ 11 ہیگس ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سروس ہے 12 ہیگس 11 ہیگس کی جو سروس ہے وہ آپ کو سسٹمس کے سرٹن پیرامیٹرز ریٹرن کرتی ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح کے انٹرفیسز سسٹم کے پاس اویلیبل ہیں اور 12 ہیگس کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بیس میموری اویلیبل ہے ایٹی ایٹی سکس کے بعد جو پروسیسز ہیں two eight six three eight six وغیرہ اس کے اندر بیس میموری کے علاوہ ایکسٹینڈیڈ میموری بھی اویلیبل ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹینڈیڈ میموری کتنی اویلیبل ہے تو اس کے لیے سروسز یوز ہوں گی انٹرپٹ ففٹین اور اس کی سروس ایٹی ایٹ یوز ہوگی آئیے اب نیکسٹ سلائڈس کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان انٹرپٹس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے انٹرپٹ الیون کے لیے دیکھتے ہیں انٹرپٹ الیون یوز ہوتی ہے to get hardware environment information اس کی صرف اے کی سروس ایگزٹ کرتی ہے اس کی نمبر آف سروسز ایگزٹ نہیں کرتی اس لیے اے ایچ کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ امپارٹنٹ نہیں ہے آپ اس انٹرپٹ کو کال کریں کال کرنے کے بعد جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو اے ایکس کے اندر سرٹن سسٹم انفارمیشن پلیس کرے گی اب اے ایکس کے اندر جو ویلو آئی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کے ان کے ویریس بٹس کی کیا سگنیفیکینس ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر زیرو یہ بتا رہا ہے کہ at least one disk drive is connected یعنی کہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک ڈسک ڈرائیو ہے جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈرائیو کنیکٹڈ نہیں ہے اگر ایک بھی ڈرائیو کنیکٹڈ نہیں ہے تو اس بٹ کی ویلو زیرو ہوگی پھر بٹ نمبر ون یہ بتا رہا ہے کہ میتھ کو پروسیسر انسٹالڈ ہے یا نہیں ہے پھر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ نمبر فور اور فائیو جو ہے یہ بوٹنگ ٹائم کے اوپر اسٹارٹ اپ ٹائم کے اوپر جو ویڈیو موڈ یوز ہو رہا تھا اس کی ڈیٹیل اسپیسیفائی کر رہا ہے اگر زیرو ون اس کی ویلو تھی تو اس کا مطلب ہے کلر ویڈیو موڈ تھا اور forty by twenty five lines کا ویڈیو موڈ یوز ہو رہا تھا فورٹی کالمز اور ٹوینٹی فائیو لائنس اسی طرح اگر ون زیرو ہے تو ایٹی بائی ٹوینٹی فائیو کا موڈ یوز ہو رہا تھا اور اگر ون ون اس کی ویلو ہے تو اس کا مطلب ہے مونو ٹیکسٹ موڈ یوز ہو رہا تھا جس کے اندر کے کلرز نہیں شو کیے جا سکتے مونوکروم ہے اور اس کے اندر eighty by twenty five characters screen کے اوپر ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں پھر bit number seven and six یہ بتا رہے ہیں کہ total number of disk drives کتنی ہیں ویسے تو ڈسک ڈرائیوس کافی زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن بایوس کی لمیٹیشنس کی وجہ سے یہ صرف آپ کو اپٹل فور ڈسک ڈرائیوس کے بارے میں انفارمیشن دے سکتا ہے اگر یہ ویلیو زیرو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈسک ڈرائیو اٹیچڈ ہے ویلیو زیرو ون ہے تو دو اسی طرح سے اگر ویلو ون ون ہے تو اس کا مطلب ہے فور ڈسک ڈرائیوز اٹیچڈ ہیں bit number eleven to nine یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ کتنے R S two three two interfaces provide کر رہا ہے یعنی کہ کتنے devices R S two three two interface کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں تو ان تین بٹس کے اوپر جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہے وہ بیسکلی اس انٹرفیسز کا کاؤنٹ ہے اسی طرح سے یہ ایل پی ٹی پورٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن دے رہا ہے کہ کتنے L P T ports available ہیں کتنے L P T interface available ہیں اس کمپیوٹر کے ساتھ یہ انفارمیشن آپ کو بٹ نمبر 15 اور 14 سے ملے گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کتنی میموری اٹیچڈ ہے کتنی بیس میموری اٹیچڈ ہے اور کتنی ایکسٹینڈیڈ میموری اٹیچڈ ہے تو اس کے لیے کیا سروسز یوز کی جائیں گی فرسٹلی بیس میموری کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بایوس کی سروس ٹویلو ہیگز یوز ہوتی ہے uh, آئیے دیکھتے ہیں آپ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ انٹرپٹ ٹویلو جو ہے یہ بیس میموری کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوگی یہ بایوس کی سروس ہے اور یہ number of kilobytes in base memory آپ کو ریٹرن کرے گی ٹوٹل بائٹس نہیں ریٹرن کرے گی برادر number of kilobytes return کرے گی اور بیس میمری سے اوپر جو میمری اویلیبل ہے جس کو کہ ایکسٹینڈیڈ میمری کہا جاتا ہے یعنی کہ ون ایم بی مارک سے اوپر جو میمری اویلیبل ہے وہ اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ کتنی اویلیبل ہے اس کے لیے آپ انٹرپٹ 15 کی سروس 88 ایٹ ہیگز یوز کریں گے یہ سروس آپ کو number of kilobytes above one M B mark جتنے بھی نمبر آف کلو بائٹس ہیں above one M B mark یہ ویلیو ریٹرن کرے گی اس سروس کو کال کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے خیال یہ رکھنا ہے کہ ڈاس یا ونڈوز کے جو ایکسٹینڈڈ میمری مینجمنٹ کے لیے جو ڈوائس ڈرائیورز ہیں وہ انسٹالڈ نہ ہوں اگر وہ انسٹالڈ ہیں تو وہ اس سروس کو اوور رائڈ کر لیں گے اور جب بھی آپ اس سروس کو کال کریں گے تو آپ کو زیرو ریٹرن ہوگا تو ایسے انسٹنس پہ یہ سروس کال کی جائے جب وہ ڈرائیورز میموری کے اندر لوڈیڈ نہیں ہے یہ تو بات ہوگی کہ ویریئس ہم نے پیرامیٹرز کیسے ڈٹرمن کرنے ہیں جو ہارڈ ویئر پیرامیٹرز ہیں ان کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے اور مور اوور جو میموری سائز ہے اس کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے اب ایک اور جو امپورٹنٹ چیز سسٹم انفارمیشن ڈٹرمنیشن سے جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ کون سا پروسیسر اٹیچڈ ہے فرسٹلی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کون سا پروسیسر اٹیچڈ ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کس طرح کے پروسیسرس پاسبلی اویلیبل ہیں سیونٹیز کے ڈیکٹ کے اندر انٹل نے اپنا اپورڈ کمپیٹیبل سیریز اسٹارٹ کی تھی جو کہ ایون آج کل کے جو پروسیسرز ہیں uh, ان کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہیں اس سیریز کے اندر جو سب سے پہلا پروسیسر تھا اس کا نام تھا eighty eighty six eighty eighty six سے جو پچھلا پروسیسر تھا اس کا نمبر تھا eighty eighty five eighty eighty five upward compatible نہیں ہے جب ہم اپورڈ کمپیٹیبل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو مشین لینگویج اس پروسیسر کے اوپر اویلیبل ہے جو اس پروسیسر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے وہ اس سے ہائر ورژنس کے اوپر بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ہائر ورژنس کے اوپر مشین کوڈ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے وہ لوور کے اوپر بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے یہ پروسیسرز ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبل نہیں اپ اپورڈ کمپیٹیبل ہیں جو سیریز کے اندر سب سے پہلا جو پروسیسر جو ایون سیونٹیز کے اندر آیا تھا ایٹی ایٹی سکس آج کل کے جو پینٹیم پروسیسرز ہیں وہ بھی ایٹی ایٹی سکس کی کوڈ کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ایٹی ایٹی سکس کی کوڈ ایون پینٹیم پروسیسرز کے اوپر بھی رن کریں گے ایٹی ایٹی سکس کے اندر سکسٹین بٹ کے رجسٹرس تھے اور اس کی ڈیٹا باس جو تھی سکسٹین بٹ کی تھی یہ چیزیں ڈسکس کرنی امپورٹنٹ اس لیے ہیں تاکہ آنے والے لیکچر کے اندر آپ یہ ڈسٹنگوش کر سکیں کہ ہم کس طرح سے پروسیسز کو آپس میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا پروسیسر ہے یا یہ جو فنکشن پرفارم کر رہا ہے وہ کس وجہ سے پرفارم کر رہا ہے تو 8086 جو تھا یہ 16 بٹ کا پروسیسر تھا اس کے اندر 16 بٹ کے رجسٹرز اویلیبل تھے 16 بٹ کی کی اس ڈیٹا بس تھی ڈیٹا بس اگر 16 بٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بس سائیکل کے اندر میکسیمم 16 بٹس یہ ٹرانسفر کر سکتا ہے فرام میمری ٹو پروسیسر یا پروسیسر ٹو میمری اگر آپ نے 8 بٹس کی ویلیو ٹرانسفر کرنی ہے اس کے لیے بھی ایک سنگل بس سائیکل لگے گی اس کا کچھ ڈیزائن اس طرح کا تھا کہ اگر آپ جو میموری ایڈریس اسپیسیفائی کرتے ہیں اگر وہ ایون ایڈریس ہے تو پھر ہی آپ ایک بس سائیکل کے اندر ایک ورڈ کو یعنی کہ سکسٹین بٹس کو ٹرانسفر کر سکیں گے اگر اس کا آپ نے جو ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے اگر وہ آڈ ہے تو اگر آپ نے ورڈ ٹرانسفر کرنا ہے even though data bus sixteen bit کی ہے تو آپ کو دو بس سائیکلس ریکوائرڈ ہوں گی ہر بس سائیکل کے اندر ایک بائٹ ٹرانسفر ہو سکے گا تو اگر آپ آڈ ایڈریسز یوز کرتے ہیں تو آپ کو ٹوائس دا ٹائم لگے گا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ایون ایڈریس یوز کرتے ہیں تو آپ کو ہاف دا ٹائم لگے گا کیونکہ سکسٹین بٹس ایک ہی سنگل بس سائیکل کے اندر ٹرانسفر ہو سکیں گے ایٹی ایٹی سکس کے ساتھ جو ٹوٹل میموری اویلیبل تھی وہ ون ایم بی تھی یعنی کہ جو ایڈریس بس تھی وہ ٹوینٹی بیٹ کی تھی ٹو ریز ٹو دی پار ٹوینٹی ون ایم بی بنتا ہے اس سے ہائر جو پروسیسر آیا وہ ون ایٹ سکس ہے 186 سے ہائر پھر آیا 286 286 کے اندر 24 بٹ کی ڈیٹ ایڈریس بس تھی ڈیٹا بس 16 بٹ کی ہی ہے لیکن 24 بٹ کی ایڈریس uh, بس ہے اس کے علاوہ فیو اور انسٹرکشنز جو کہ 886 میں اویلیبل نہیں تھیں 286 کے اندر وہ اویلیبل ہیں 286 کے بعد 386 آیا 386 کے اندر انٹرنلی جو رجسٹرز اویلیبل ہیں وہ تھرٹی ٹو بیڈ کے رجسٹر اویلیبل ہیں اور جو اس کے باس کا سائز ہے وہ بھی تھرٹی ٹو بیٹ ہے تھرٹی ٹو بیٹ اگر ڈیٹا باس کا سائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک باس سائیکل کے اندر ٹوٹل فور ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر بھی سیم پرابلم ہے اس کے اندر اگر جو آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے اگر وہ ملٹیپل آف فور کے اندر ہے تو اس کیس کے اندر آپ تھرٹی ٹو بیٹس جو ہیں ایک سنگل بس سائیکل کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر وہ ملٹیپل آف فور نہیں ہے تو آپ کو سکسیسو بس سائیکلز ریکوائرڈ ہوں گے ایک پورا ڈبل ورڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے یا 32 ٹو بٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے سیم کیس 486 کا لیکن 486 اور 386 میں کچھ ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینسز مشین انسٹرکشنز کے بھی ہیں کہ 486 eight six three eight six کچھ زائد مشین انسٹرکشنس سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ فزیکل ہارڈ ویئر ڈفرینسز بھی ہیں اور 486 کے بعد پھر پینٹیم پروسیسرز ہیں اور جو پینٹیم پروسیسرز ہیں ان میں بھی پھر آگے نمبر آف پروسیسرز آئے ہیں one two and three Pentium processors کے اندر ایک انسٹرکشن اویلیبل ہے of C P U I D جس کو آگے چل کے ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ انسٹرکشن لوور کسی بھی پروسیسر کے اوپر اویلیبل نہیں ہے اور اس انسٹرکشن کی مدد سے آپ سی پی یو کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو سی پی یو کی آئیڈینٹی ریٹرن کرتی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس انسٹرکشن یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ ہم کیسے چیک کریں گے اور اس انسٹرکشن کے کیا پیرامیٹرز ریٹرن ہوتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اب یہ ساری انفارمیشن ضروری ہے تمام پروسیسرز کو آپس میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آج کے لیکچر کا ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے اگلے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس انفارمیشن کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہوئے پروسیسز کو آپس میں ڈسٹنگوش کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ الارم سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بایوس کے تھرو اگر سیٹ کرتے ہیں تو maybe interrupt four A occur نہ ہو کیونکہ لیٹر ورژنس آف بایوس جو ہیں انٹرپٹ فور اے کو مے بی سپورٹ نہیں کرتے اگر آپ نے پھر بھی الارم کی فیسلٹی یوز کرنی ہے تو آپ انٹرپٹ سیونٹی کو یوز کرتے ہیں جو کہ آئی آر کیو ایٹ کی مدد سے انووک کی جاتی ہے آئی آر کیو ایٹ وہ انٹرپٹ ریکویسٹ لیول ہے جس کو کہ ریئل ٹائم کلاک یوز کر رہی ہے آپ انٹرپٹ سیونٹی کو انٹرسیپٹ کر کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ انٹرپشن کی وجہ کیا ہے اگر اس کی انٹرپشن کی وجہ الارم کا ٹائم آ جانا ہے تو آپ جو اپنی سافٹ ویئر روٹین ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس انسٹنس کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جو سکسٹی فور بائٹ ریم ہے بیٹری پاورڈ اس ریم کے اندر صرف ڈیٹ اور ٹائم سے ایسوسیٹیڈ انفارمیشن نہیں ہے بلکہ سرٹن سسٹمس کے کنفیگریشن کے سرٹن پیرامیٹرز بھی اسٹور کیے جاتے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بوٹ ٹائم کے اوپر اگر کوئی ایرر آ کر ہوتا ہے ڈائگنوسٹکس ایرر آ کر ہوتا ہے تو اس ایرر کی جو آؤٹ کم ہے وہ ایک بائٹ کے اوپر اسٹور کی جاتی ہے اس طرح سے سرٹن بائٹس کے اوپر چیک چیکسم اسٹور کیا جاتا ہے جو کہ کوڈ کو ویریفائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے سرٹن بائٹس کے اوپر ایکسپینشن ایکسپینڈیڈ میمری کا سائز پڑا ہوتا ہے سرٹن بائٹس کے اوپر بیس میمری کا سائز پڑا ہوا ہے اس طرح سے اس سکسٹی فور بائٹ ریم کے اندر اور بھی سرٹن ایسی انفارمیشن ہے جو پڑی ہوئی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سسٹمس کے بارے میں جو آپ کا سسٹم ہے اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں information like the interfaces provided by the system اور انفارمیشن لائک کہ total memory interfaced with the system یہ ہم انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں by means of certain interrupts ان انٹرپٹس کی ڈیٹیل اور مائکرو پروسیسر uh, کے بارے میں ہم کیسے انفارمیشن گیدر کریں گے اس سب کی ڈیٹیل ہم آئندہ آنے والے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج کا ٹائم پورا ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ